السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر ہمتن گوشت ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں پھر ہی تو مزہ آتا ہے کہانی سننے کا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قرآن سے ایک اور کہانی اور یہ کہانی ہے ایسی صورت میں سے جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ کتنی بار یہ آپ مجھے گن کر بتائیے گا یعنی کہ صورت الفاتحہ میں سے کہانی ہے رب العالمین کے بارے میں اور یہ رب العالمین کا کیا مطلب ہوتا ہے سنتے ہیں دور کسی صحرا میں ایک چھوٹی چونٹی چوچو اپنے امی اور بہن بھائی کے ساتھ ایک بل میں رہتی تھی اس سے اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور باہر نکل کر گم ہو سکتے تھے روزانہ بابا چونٹی اور ماما چونٹی صبح نکلتے تھے اور شام کو کھانا لے کر لوٹتے چوچو روز ساتھ جاننے کی ضد کرتی مگر اسے اجازت نہ ملتی ایک دن ماما اور بابا چونٹی صبح نکلے مگر واپس نہیں آئے چوچو اور اس کے بہن بھائی بہت پریشان ہوئے پوری رات گزر گئی آخر صبح کو چوچو اور اس کے بھائی بہن ہمت کر کے اپنے بل سے باہر نکلے باہر نکل کر ایک بار تو ان کی آنکھیں چندھیا ہی گئیں اتنی بڑی روشن اور رنگ برنگی دنیا طرح طرح کی چیزیں اور مخلوقات چوچو حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی اچانک اسے باریک سی آواز سنائی دی السلام علیکم دوست تم کون ہو اس نے دیکھا تو ایک گول سے پتھر سے آواز آ رہی تھی اس نے اندر جھانکا تو دو آنکھیں دکھائی دیں وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تم کون ہو کہاں ہو چوچو نے پوچھا میں ایک گھونگا ہوں یہیں رہتا ہوں میرا گھر میری کمر پر ہی ہوتا ہے ہیں چوچو حیران ہوئی اور تم کھاتے کیا ہو اس نے پوچھا میں کیڑے مکوڑے مٹی گلے سڑے پھل سبزیاں سب کھا لیتا ہوں جو بھی اللہ نے میرے لیے رکھا ہو تم کہاں رہتی ہو پہلے نظر نہیں آئی گھونگے نے پوچھا میں اپنے بل میں رہتی ہوں تم مجھ سے دوستی کر سکتے ہو مجھے یہاں کا بتاؤ میں کچھ بھی نہیں جانتی پہلی بار ہی تو نکلی ہوں جی ضرور کیوں نہیں میرے ساتھ چلو دونوں آہستہ آہستہ چلنے لگے وہ دیکھو لمبی لمبی ٹانگیں اور اونچی سی کمر نظر آ رہی ہے وہ اونٹ ہے اسے صحرا کی کشتی کہتے ہیں یہ کئی کئی دن پانی کے بغیر رہ سکتا ہے آگے جا کر انہیں گو نظر آئی بڑی سی ایک چھپ کے لیے جو ایک چوہا چبا رہی تھی چلتے چلتے بے دھیانی میں چوچو ایک کانٹوں بھرے درخت سے ٹکرا گئی آ وہ کر رہی گھونگے نے کہا یہ کیکٹس ہے ایسا پودا جو بہت کم پانی کے ساتھ زندہ رہ لیتا ہے گھونگے نے کہا چلو اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں وہ ایک تالاب کے پاس گئے جہاں کھجور کے درخت تھے گھونگے نے اسے بتایا کہ یہ نخلستان ہے صحرا کا باغ وہاں وہ لمبی گردن والے ذرافے لمبے کانوں والے خرگوش اور دوڑتی ہوئی لومڑی سے ملے انہوں نے اسے بتایا کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں چوچو سب سن کر حیران ہوتی رہی خرگوش نے اس سے کہا کہ وہ صحرائی سانپ اور کیکڑے سے بچ کر رہے وہ خطرناک ہوتے ہیں ویسے تم کیا کھاتی ہو گھونگے نے اچانک پوچھا میں گوشت کھاتی ہوں چوچو نے جواب دیا جو ماما بابا لاتے ہیں اس کا مطلب ہے تم ہمیں بھی کھا سکتی ہو خرگوش نے ڈر کے کہا نہیں نہیں میں بس مردہ جانوروں کا گوشت کھاتی ہوں چوچو نے شرماتے ہوئے کہا اتنے میں وہاں ہرن بارہ سنگا اور شتر مرغی پانی پینے آ گئے تھے چوچو حیرانی سے دیکھتی جا رہی تھی اسے تو لگتا تھا کہ دنیا میں بس چونٹیاں ہی رہتی ہیں اتنے میں کسی نے اسے پکارا چوچو دیکھا تو ماما بابا چلے آ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ اچانک بارش ہو گئی تھی اس لیے وہ گھر نہیں آ سکے ماما یہ دنیا کتنی بڑی ہے کتنی طرح کی مخلوقات رہتی ہیں یہاں چوچو بہت پرجوش ہو رہی تھی جی بیٹا بابا نے کہا اور اس پوری دنیا اور تمام جانداروں کا دھیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب سب کا خیال رکھنے والا پالنے والا کھلانے والا اور حفاظت کرنے والا چوچو حیرانی سے منہ کھولے سب سن رہی تھی اچانک اسے خوشبو آئی دیکھا تو ماما کے پاس کچھ بوٹیاں تھیں اسے یاد آیا کہ وہ کل سے بھوکی تھی اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا مگر کھانے سے پہلے رب العالمین کا شکر ادا کرنا نہیں بھولی تھی جو اتنی بڑی دنیا میں ایک چھوٹی سی چونٹی کا خیال رکھنا بھی نہیں بھولا تھا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ